بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کنچی نہر رواں یہی بڑی کامیابی ہے